آج آج عید کا دن ہے ذرا یہ حضرت والا کے جو ہے نا جی۔ عید کے متعلق جو ہمارے کہے وہ سما عید عید سے متعلق ہمارے مرشد اول سیدنا و سندنا محبنا و محبوبنا مرشدنا مرشدنا و مولانا عالف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک محفوظ عید سے متعلق کہ عید کیسے گزارنی چاہیے عید پہ کیا کرنا چاہیے یہ سنائیں دوسرا کون کا کام کر کے ہار ہائے امداد کر دیا ہے کام کر دے اور ہمارا پینے کے لیے خوشی منانے کے لیے

جب آپ خود مرتی ہوں آیا ویڈیو جلدی ختم ہو گیا میں ایک دو جا رہا ہوں بات کو دو اور گھنٹہ رہتا جب اٹھتے چلتے ہیں چھٹے چلتے ہیں خوشیاں مانا چلتے ہیں بندے کو ایسے رہنا چاہتے کیونکہ بندے بندے سے بنتا ہوا قانون ہم سے ایک بناتے ہیں بعد میں تو بنے لوگ ہم سب نہیں بنے گا اور جب بہت تو ذرا تو سب پوچھ کے بہت بندگی کو سمجھنا جب تک قانونی کے طور پر بہت انسان کو ضرورت انسان صحیح بندگی کا دباؤ یہ دوبارہ سناؤ یہ جملہ فرمایا کہ غلو آ جاتا ہے ہاں، جب تک قانونی کے طور پر بہت انسان کو ضرورت یہ ہے بندگی کو سمجھنا جب تک قانونی کے طور پر بہت انسان کو ضرورت یہ ہے کہ گندگی کو سمجھنا جب تک کانگریس کے طور پر بہت انسان میں ضروری ہے انسان میں صحیح بدتری کا سماج اقتدار کا رہنا ناگرکوں میں جب تک آواز ہو کہ ضرورت نہیں ہو امید ہے کہ وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ٹیلی فون کے بعد پر گونج زیادہ ہوتی ہے مختصرا حضرت کے الفاظ تو میں نہیں بیان کر سکتا لیکن حضرت کا منشا یہی ہے بدلانے کا کہ عید دن خوشی کے لیے خوشی کا اظہار بھی ہو کھاؤ پیو ہنسو اور خوشی مناؤ اور اس کو سمجھانے کے لیے نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کا دن ہے خوشی مناؤ اور اس دن روزہ رکھنا بھی حرام کرتی یعنی کھاؤ پیو اللہ کو یہی پسند ہے جب باندھے تو بند جاؤ اور جب کھول دیں تو کھل جاؤ لیکن کھلنے کے بعد کیا بندہ یہیں مرا پڑا رہتا ہے جیسے ان کے اپنا منہ بنایا تو بھائی جب کھلتا ہے تو خوشی ہوتی نہیں قید سے رہائی ہوتی ہے تو اب یہ قید و بند تھی اللہ کی طرف سے تسلیم و رضا اس کے بعد جب کھول دیا رہائی ہو گئی اب اب خوشی مناؤ جی کیا کہ وہ اس نعمت کا اظہار کرو یہ تھوڑی کہ اس نعمت کو بھی جو ہے وہ ایسے ہی مثبت رہو اور مرے پڑے رہو تو کتنی پیاری بات ہے اور کتنی بڑی بات حضرت فرمائی گی بغیر بغیر صوبہ کاملین کے زندگی میں شریعت میں غلو آ جاتا ہے دین میں غلو آ جاتا ہے بغیر صحبت کے کاملین کے شریعت میں بندے بندے آتی کا توازن قائم نہیں رہتا یا تو آگے بڑھ جائے گا حدود حدود کو توڑ دے گا یا بالکل ہی پیچھے آ جائے گا کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کیسے پیارے اللہ والوں سے اللہ نے ہمیں جو کتنے پیارے دین کو کیسا سمجھا اور کیسا سمجھا یہ ایک ہوتی ہے ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتی ہے دین کی فہم دین آتا ہونا بھی نعمت ہے لیکن اصل حقیقت جو ہے دین کی وہ دین کی فہم عطا ہوتا ہے سبحان الحمد للہ بریانی مند عید مس اچھا ہاں البتہ رسومات رسومات سے جو ہے وہ بچنا چاہیے جیسے گلے ملنے کو لوگوں نے عید کے ساتھ منسلک کر دیا ہے اس سے تعلق نہیں ہے مانتا کرنا گلے ملنا اور عید گاہ میں تو علماء لما بہانے مکرو لکھا ہے اور جگت لکھا ہے اس کو عید گاہ میں کر کرنا گھر میں اگر کوئی دودھ کا رشتے دار یا کوئی ایسا جو جس کو عید کی سمجھنا ہو بعض لوگ اصرار کرتے ہیں شدت اختیار کرتے ہیں تو اسے گھر کے اندر اگر وہ آ جائے تو مل جائے لیکن معانقہ بھی تین دفعہ گلے ملنا تو بالکل ہی ہے خلاف سنت ہے ایک دفعہ پہلے مل لے اور اپنا حضرت نے سکھایا تھا اپنا دانا اور آپ کا دانا بس دانے سے دانا ملاؤ اور گردن سے گردن ملاؤ یہ ہے سنت مانتا اور ہے اصل یہ اس کے لیے مانتا جو دور سے آئے اور دیر سے آئے حضرت نے فرمایا دور سے آئے دیر سے آئے تب مانتا ہے خوشی مناؤ لیکن اللہ سے غافل نہ رہو اللہ سے غفلت کسی موقع پر بھی جو ہے وہ مفید نہیں ہے بلکہ بہت بہت زیادہ نقصان کی بات ہے بہت زیادہ جماعت کی نماز نہ چھوٹے اپنے معمولات نہ چھوٹے کسی کا دل نہ دکھے غیبت نہ ہو جھوٹ چولی حسد کینا یعنی جو حضرت نے ہمارے فرمایا خاص طور سے نگاہ کی حفاظت رہے اس موقع پر تو اور بھی زیادہ شیطان کیوں کہ ابھی ابھی کھلے ہیں شیطان بھی کھل جاتا ہے اور نفس کو ساتھ لگا ہوئی ہے تو عید کے موقع پر جو ہے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ بے احتیاطی کا بہت زیادہ امکان ہے تو نگاہ کی بھی حفاظت ہو خوشی کا یہ مطلب نہیں بس اتنا خیال رہے کہ حرام خوشی نہ آنے پائے اللہ کی ناراضگی کی خوشی نہ باقی جتنی جائز خوشی اس استطاعت میں ہو استعداد میں ہو سب جائز خوشی اٹھاؤ رسومات سے پرہیز کرو بھی کوئی موقع ایسا خاص ہوتا ہے اپنے پیاروں کی یاد آتی ہے نا وہ سوچ میں یہی دل کرتا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ کی میں اپنے مرشدین کی یاد میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار آئے تیراکوں مبارک تیرے دیوانوں ہم نے دیکھا

آتیش بم سے چلتے ہوئے ہم نے دیکھا چار گریبا ہم نے دیکھا تیرے چاپ چار بانوں کو گو غم سے جنک کے ہوں چلک سے ہوئے کو ہم نے دیکھا

کر بس جو ہم کر کرنے کو ہمیں پلوتے میرا سے میرا دے پل پوری پلوتےوا بندے ان کے دیوان تو جا مستعان ہم نے دیکھا تیرے تو خدا نہرم عورت ہو چاہے کے رشتے دار چاہے بازار کے بھی پردہ والی عورتیں ہوں اور میری لڑکے جنہیں امرت کہتے ہیں جن کے ابھی قدرتی گاڑی نہ آئی ہو اور ان کے چہرے پر کشی ہوتی ہے ان سے بھی بچنا ہے اس نے پانی میں سے سے مرادنا اور کل کہتے ہیں کیوں جو مردار کو نوچ نوچ کر کھاتا ہے حضرت والا اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس نے پانی ہے یہ جتنے حسین ہیں نام ہیں حسین یہ سب کے سب ایک دن ان کا حسن بگڑ جائے گا تھوڑے ہی دن میں ان کے حسن میں تغیر آ جاتا ہے اور آخر کار ان کا انجام موت ہے یہ مرنے والی لاشیں ہیں اور جو ان کو دیکھتا ہے وہ مردے پر فدا ہو رہا ہے مردے کو کھانا چاہتا ہے اس نے پانی بوتا کر مر کر لیکن آئے مبارک اللہ کی محبت کا ایک ذرہ بھی دونوں جہان سے بڑھ کر ہے دونوں جہان کی نعمتوں سے دولتوں سے اور لذات سے بڑھ کر ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے لہذا ہمارے بزرگوں نے ہمارے شہر نے سکھلایا کہ موجودہ ایمان پر شکر کرنا نعمت میں اضافے کا سبب ہے تو جتنی بھی دولت اللہ نے ہم کو دی ہے یقیناً کچھ نہ کچھ دی ہے اگر نہ دینی ہوتی تو اپنے پیاروں کے پاس کیوں بھیجتے اور جب بھیجا ہے تو ضرور کچھ عطا ہوا ہے تو مگر ہمارا کمال نہیں ان کا پل ہے انہوں نے اپنے پل سے عطا فرما دیا ہے اس پر ہم خوب شکر کریں اللہ کا شکر ہے ان ان دیوانوں میں تو کوئی شکی نہیں ہے اللہ کے دیوانے سے ہم میں تو بہت کچھ خرابیاں ہیں لیکن ان میں کوئی شک نہیں وہ واقعی دیوانے تھے اور دیوانے ہیں جو ہمارے موجودہ مرشد ہیں ہمارے مرشد زماں عارف اللہ حضرت مولانا شاہ المدین صاحب دام اللہ علیہ اور ہمارے گزشتہ جو مرشدین ہیں وہ سب کے سب اللہ کے دیوانے ہیں اور انہیں سے اللہ نے ہمیں تعلق نصیب فرمایا اور انہیں سے جو کچھ بھی آج ہمارے پاس دین کی نعمت ہے اللہ کی محبت دل میں ہے اللہ کے فضل سے انہیں کا جو ہے وہ انہیں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں تعلق کرایا ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت مختلف ہوتے ہیں خلاف ہوتے ہیں یہ عقل میں جو بات آ گئی اس کو تو مان لیا عمل کر لیا اور جو عقل میں بات نہیں آئی اس کو اس میں استدلال کرتے ہیں دلیلیں مانگتے ہیں ایس بحث کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہم نے دیوانوں سے سیکھی ن جاتے ہیں حدیث پاک میں اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی ہو اس اس کا کا کیا کیا جزا ہے اس کو کیا بدلا ہے تو ملائکہ حرض کرتے ہیں کہ اللہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری ادا کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اب تم بخشے بخشائے عید گاہ سے واپس جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر فرماتے ہیں قسم پانچ قسم کی قسمیں ہیں قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن جو ہے تم آخرت کے بارے میں مجھ سے جو سوال کرو گے میں ضرور عطا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مسلحت پر نظر کروں گا تو بھائی ہم سب سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانگ لیں کہ اللہ ابھی ابھی ہم آئے ہیں نماز پڑھ کے عید کی اور آپ نے وعدہ فرمایا ہے اگرچہ ہماری عبادت تو کسی لائق میں نہیں ہے ہم بہت شرمسار ہیں لیکن آپ اپنے بندوں سے اتنی محبت بھی فرماتے ہیں ستاری بھی فرماتے ہیں اور آپ کریم ذات ہیں آپ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو بنا سوار کر کے اللہ آپ نے قبول فرما لیجیے اور ہم کو اللہ ان میں سے کر دیجیے جو جو آپ کی اس اس وعدے کے مستحق ہو جائیں مستحق تو نہیں ہے مگر آپ کا کرم جو ہے وہ ہم پر نوازش ہو جائے آپ کے کرم کی کہ اللہ ہم ان میں سے ہو جائیں ان کو آپ نے فرمایا کہ آخرت کے بارے میں آج جو سوال کرے گا میں ضرور اس کو پورا کروں گا تو اللہ تعالیٰ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی ذات عالی کا کہ اللہ آپ ہمیں آپ ہمیں مل جائے آپ ہمارے ہو جائے اللہ وجالنا اللہ مکلنا وجالنا اللہ مکلنا وجالنا کیا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم کو اپنا بنا لیجیے اس کی بڑی حاجت ہم کچھ پیش نہیں کر سکتے بس آپ اپنا کرم فرما لیجیے آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم کو اپنا بنا لیجیے اللہ ہماری ہر ہر گناہ سے حفاظت فرمائیے اے اے اللہ ہر گناہ سے سو فیصد حفاظت نصیب فرما دیجیے اے اللہ جب تک کہ ہم کامل آپ کے نہ ہو جائیں اے اللہ ہم کو اس دنیا سے نہ اٹھائیے اے اللہ ہمیں جلد خاص نصیب فرما دیجیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کو اور ان کے گھر والوں کو اور تمام محمد المسلمین کو یا اللہ جلد فرما کر اپنا بنا لیجیے یا اللہ اپنا خاص بنا لیجیے اے اللہ چھوٹی موٹی چیز آپ سے مانگنا آپ کی توہین ہمارا منہ تو ناپاک اور چھوٹا ہے ہم نہ ماننے کا استحقاق نہیں رکھتے لیکن آپ کی توہین سمجھتے ہیں کہ آپ سے ہم کم چیز مانگیں کیونکہ آپ بہت بہت عطا کرنے والے ہیں آپ وہ ہیں آپ کریم ہیں بس اللہ ہم آپ سے آپ کی خوش ہوں گی آپ کی رضا کامل کا سوال کرتے ہیں اللہ اپنے رضاء کامل نصیب کرتے ہیں اور جنت کا بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ اس جنت میں ہمیں اپنے محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہوگا آپ سے ملاقات نصیب ہوگی اس لیے اللہ ہم جنت کا سوال بھی کرتے ہیں اور اے اللہ ہماری اس التجا کو اس احتیاط کو اللہ پورا فرما دیجیے بس آخرت کے لیے ہم یہی سوال کرتے ہیں اللہ اپنی خوشنوتی اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجیے اللہ دنیا کے کام مانگنے کو طویل فہرست ہے اللہ ہر چیز کی حاجت ہے ہر چیز کے ہم محتاج ہیں کتنی نعمتیں آپ کی بے مانگے ہمیں عطا ہوئی ہے اللہ بس آپ بے مانگے ہی ہمارے تمام کاموں کو تمام امور کو پورا فرما دیجیے اللہ اس طرح باپ اپنے چھوٹے بچے کی ہر ضرورت کا خود خیال رکھتا ہے چھوٹا بچہ تو الٹی سیدھی چیزیں مانگتا ہے کبھی چٹ پٹی کٹی میٹھی ٹوکیاں مانگتا ہے کبھی جوس مانگتا ہے کبھی کچھ مانگتا ہے لیکن اللہ بچوں کو عقل نہیں ہوتی باپ ان کی مصلحت دیکھتا ہے جیسے آپ نے وعدہ فرمایا بس آپ ہماری مصلحت پر نظر کرتے ہوئے خوب خوب عطا فرما دیجیے اللہ دنیا بھی خوب عطا فرما دیجیے آخرت کی عطا فرما دیجیے اللہ اللہ ہماری دعاؤں کو محض میں پل سے قبول فرما لیجیے اور اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل آج مستحر عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے اللہ باغ ہماری جو حاجتیں ہم نے مانگی وہ بھی عطا فرما دیجیے جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجیے اور محمد و علیہ وسلم صحبی اجمعین اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیر عطا فرمائیے اے اللہ ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرمائیے ساعتن فساعتن متصاعدن متضاعدن متباکن درجات قرب بے انتہا عطا فرماتے ہی رہی اے اللہ اے اللہ ہمارے مرشد مرشد صالح حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب عدام اللہ علیہ کو صحت کاملہ عادلہ مستمرہ دائمہ تامہ عطا فرما دیجیے یا اللہ ان کی عمر مبارک میں خوب عطا فرما دیجیے یا اللہ ان کے خاندان والوں پر اللہ رشتے داروں پر گھر والوں پر خاندان والوں پر اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں پر اللہ خوب رحمتوں کی برکتوں کی بارش فرمائیے اے اللہ قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں کو بھی اے اللہ اولیاء صدیقین یقین کی خط انتہا فرما دیجیے اے اللہ میرے مرشد کی خاندان والوں کو رحمت نظر فرمائی ان کے ایمان میں ترقی نصیب فرمائی ان کی دنیا بھی خوب بنا دیجیے آخرت بھی خوب بنا دیجیے صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ تعالیٰ محمد امار علی اساتی تعمیر کیا آپ سب کوئی عید مبارک حضرت فرماتے تھے عید عید علیکم مل علیکم

ہر سات کچھ دو اور گھنٹہ رہتا یا ٹوٹتے چلتے ہیں اچھلتے چلتے ہیں خوشیاں منانے چلتے ہیں بندے کو ایسے رہنا چاہیے کیونکہ من میں ہم سے بندوں بڑھتا رہا باہر اکیلے لوگ کماتے ہیں جب باہر میں بنے لو انٹرچین ہو جائے گا اور جب کھولتے تو ذرا اس سب کچھ میں دکھاؤ ذرا زیادہ یونیورسٹی کھول دی یہ ہے بندگی کو سمجھنا جب تک کامیڈی کی ضرورت نہ ہو انسان کے ضرور آؤ انسان میں صحیح بندگی کا توازن اقتدار قائم رہنا ناممکن ہے جب تک اللہ اور اس کے چوبے بچی ہو ہم لوگ کیسے ہم